یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا اور بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا